پیش لفظ قرآن کریم تاریخ و تدوین قرآن کریم اور علوم القرآن کے چند پہلوؤں پر یہ خطبات اپریل دو ہزار تین عیسوی میں خواتین مدرسات قرآن کے روبرو دیے گئے ان خطبات کی ضرورت کا احساس سب سے پہلے میری بہن محترمہ عذرا نسیم فاروقی کو ہوا جو اگرچہ عمر میں مجھ سے کم لیکن دینی حمیت اخلاص اور للہیت میں مجھ سے بہت آگے اور میرے جیسے بہت سو کے لیے قابل رشک ہیں وہ خود ایک عرصہ سے درس قرآن کا اہتمام کر رہی ہیں انگلستان اور ملیشیا میں اپنے قیام بترتیب انیس سو تریاسی تا انیس سو اٹھاسی اور انیس سو نبے تا انیس سو تریانوے کے دوران میں ان کو اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین کے اجتماعات میں دروس قرآن دینے کا موقع ملا ان دروس کی کامیابی اور تاثیر نے ان کو حوصلہ دیا اور یہ سلسلہ انہوں نے انیس سو عیسوی سے تسلسل سے جاری رکھا ہوا ہے اس پورے تجربہ کے دوران میں ان خواتین مدرسات کی ایک بڑی تعداد کے کام کو دیکھنے اور ان کے اثرات کا جائزہ لینے کا موقع ملا انہوں نے یہ محسوس کیا کہ خواتین مدرسات کی خاص تعداد ان خواتین پر مشتمل ہے جن کا تعلیمی پس منظر خالص دینی علوم تفسیر حدیث فقہ عربی زبان اور کلام وغیرہ میں تخصص کا نہیں ہے اس تخصص کے نہ ہونے کی وجہ سے ان میں سے بعض کے درس قرآن میں بعض اوقات ایسے پہلو رہ جاتے ہیں جن میں مزید بہتری کی گنجائش محسوس ہوتی ہے درس قرآن کے ان حلقوں کی افادیت کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی لیکن کمال صرف اللہ کی ذات کو حاصل ہے ہم جیسے کیا حیثیت رکھتے ہیں بڑے بڑے اہل علم کے کام میں بہتری کی گنجائش ہر وقت موجود رہتی ہے اس لیے کسی بھی نیک اور مفید کام میں کمزوریوں کی نشاندہی اور ان کو دور کرنے کی مخلصانہ کوشش سے اجتناب کو وسوسے نفسانی سے پاک قرار نہیں دیا جا سکتا صحیح اسلامی رویہ کسی نیک اور تعمیری کام میں غیر ضروری نقائص نکالنا نہیں بلکہ ان نقائص کو دور کرنے میں مخلصانہ تعاون اور اس کے لیے دوسرے اقدامات کے علاوہ تکمیلی کوششیں بھی ہیں وہ تکمیلی کوششیں جن کا مقصد کسی اچھے اور تعمیری کام میں رہ جانے والی کثر کی تلافی ہو اس جذبہ کے تحت محترمہ عذرا نسیم فاروقی نے تجویز کیا کہ راول پنڈی اور اسلام آباد میں مدرسات قرآن کے لیے ایک توجیحی اورینٹیشنل پروگرام منعقد کیا جائے جس میں قرآن مجید تفسیر تدوین قرآن اور علوم قرآن کے ان پہلوؤں پر خطبات و محاذرات کا اہتمام کیا جائے جو عموماً خواتین مدرسات قرآن کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں انسان کی کمزوری یہ ہے کہ اس کو اپنی ہر چیز بہت اچھی بلکہ سب سے اچھی معلوم ہوتی ہے چنانچہ اسی فطری بشری کمزوری کے تحت انہوں نے مجھے ہی اس خدمت کے لیے موضوع اور مناسب سمجھا ان کا یہ اصرار تو کئی سال سے جاری تھا لیکن ان سطور کے راکم کو اپنی کم علمی اور بے معیگی کا پورا احساس تھا اس لیے تجویز کے پہلے حصے سے پورے اتفاق کے باوجود تجویز کے اس آخری حصہ کو قبول کرنے میں شدید تعمل تھا اس تعمل کی وجہ سے اس کام میں تاخیر ہوتی گئی بالآخر اپریل دو ہزار تین عیسوی میں چھ سے اٹھارہ تک کی تاریخیں ان خطبات کے لیے طے ہوئیں اسلام آباد اور راول پنڈی شہر سے کم و بیش ایک سو مدرسات قرآن نے اس پروگرام میں شرکت فرما کر ان سطور کے راکم کو عزت بخشی یہ خطبات مختصر نوٹس کی مدد سے زبانی دیے گئے تھے جن کو بعد میں محترمہ ازرا نسیم فاروقی نے سوتی مسجل سے صفحہ کرتاز پر منتقل کیا اس کام میں ان کو بڑی محنت اور جان فشانی سے ایک ایک لفظ کو سن سن کر ضبط تحریر میں لانا پڑا یوں خطبات کا ابتدائی مسودہ جولائی دو ہزار تین عیسوی کے اواخر تک تیار ہو گیا اس پر سرسری نظر ثانی کرنے میں مجھے کئی ماہ لگ گئے اس تاخیر کی بنیادی وجہ جامعہ میں تدریسی اور انتظامی مصروفیات کے علاوہ متعدد ملکی اور غیر ملکی سفر تھے جن کی وجہ سے نظر ثانی کے کام میں تادی و تاخیر ہوتی گئی اس ابتدائی نظر ثانی میں ناموں کی غلطیوں کی اصلاح کر دی گئی کہیں کہیں زبان و بیان میں بھی ترمیم کر دی گئی حتمی پروف خوانی میرے فاضل اور عزیز دوست جناب محمد شاہد رفیع نے کی جس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں ٹائپ اور کمپوزنگ کا کام ذاتی محبت کے جذبے سے جناب زیغم محمود اور جناب حاجی محمد ظفر صاحب نے کیا اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے ان خطبات میں اگر کوئی خوبی اور افادیت ہے تو وہ صرف اللہ پاک کی توفیق و عنایت سے ہیں جو کمزوریاں ہیں وہ میری کم علمی بے مائیگی کم ہمتی اور سستی کی وجہ سے ہیں اللہ تعالیٰ ان کمزوریوں سے درگزر فرمائے ان کمزوریوں میں سے دو ایک کی میں خود ہی پیشگی نشاندہی کر دینا اپنا فرض سمجھتا ہوں ان خطبات کی زبان تحریری نہیں تقریری ہے انداز بیان عالمانہ اور محققانہ نہیں داعیانہ اور خطیبانہ ہیں چونکہ خطبات کا کوئی متن پہلے سے تیار شدہ نہ تھا اس لیے انداز بیان میں خطیبانہ رنگ کہیں کہیں بہت نمایاں ہو گیا ہے نظر ثانی کے دوران میں اس انداز کو بدلنا طویل وقت کا متقاضی تھا اس لیے اس کی کوئی کوشش نہیں کی گئی دوران گفتگو جگہ جگہ بہت سی شخصیات اور کتابوں کے نام آئے ہیں جو محض یاداشت کی بنیاد پر بیان کیے گئے نظر ثانی کے دوران میں ان سب کو الگ الگ دوبارہ چیک کرنے کے لیے بھی طویل وقت درکار تھا اس لیے اس سے اجتناب کیا گیا یہی حال سنین وفات کا ہے واقعات اور وفایات کی تاریخیں بھی عموماً زبانی یادداشت ہی کی بنیاد پر ذکر کر دی گئی ہیں اس لیے طلبہ تحقیق سے گزارش ہے کہ وہ محض ان خطبات میں دی گئی تاریخوں اور وفایات پر اعتماد نہ کریں بلکہ دوسرے مستند ذرائع مثلا مثلاً لزرکلی وغیرہ سے رجوع کریں میں اپنے فاضل دوست جناب سید قاسم محمود اور جناب فیصل صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے عزت بخشی اور اس کتاب کو اپنے ادارہ سے شائع کرنے کا فیصلہ کیا محاضرات قرآنی کی ایک ہمشیر جلد محاذرات حدیث بھی تیار ہے جو مکتبہ فیصل ہی سے شائع ہو رہی ہے محاذرات حدیث کے بعد اب محاذرات فقہ اور اس کے بعد محاذرات سیرت وغیرہ کا بھی پروگرام ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس سلسلہ کو مقبول اور نافع بنائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے محمود احمد غازی اسلام آباد یکم ربیع الاول چودہ سو پچیس ہجری